بسم الله الرحمن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كالهم نيك مقاصد اربع عالیہ کا تذکرہ کیا کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں جب آپ سوچتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں قرآن کریم کی تعریف یا حکمت عضول قرآن یا غیر منقادین کے ساتھ خطاب ہوگی یا منقادین کے ساتھ اگر یہ نہ ہو تو پھر یا اصول مہمہ یا اصول ممدہ کا بیان ہوگا اصول مہمہ چار تھے اس بات ال توحید اس بات الرسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے حصول متا وہ بھی چار ہے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی تنظیم اور آداب یہ چار ہے اصول ممدہ یعنی پہلے چار اصول تھے ان کی تائید کے لیے ان کو مضبوط کرنے کے لیے مطلب ہے کہ جہاد میں ذات مقصود نہیں انفاق تنظیم آداب یہ مقصود بے ذات نہیں بلکہ یہ توحید کی اشاعت کے لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے قرآن کی صداقت کے لیے آخرت کے فائدے کے لیے یہ چار ممدات ہیں میں سے پہلا ہے الجہاد فی سبیل اللہ تعالی جادو بمانے کوشش کرنا جہاد یعنی اللہ تعالی کی دین کی اشاعت کے لیے محنت کرنا اور کوشش کرنا اس کو جہاد کہا جاتا ہے سب سے بڑا جہاد جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ ہے قرآن کریم کا بیان اور قرآن کریم کی دروس اللہ تعالیٰ نے سورت الفرقان میں بیان فرمائے وہ جائے دم بھی جہاد کبیرہ ان کے ساتھ جہاد کرو قرآن کریم کے بیان کے ساتھ جہاد کبیرہ بڑا جہاد تو جہاد کبیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بیان کو کہا ہے اب جہاد کے کئی اقسام ہیں جہاد کے کئی دوائی ہے جہاد کے اقسام اور میں نے اپنی کتاب کتاب الجہاد میں ذکر کیے ہیں جہاد ما نفس جہاد ما شیطان جہاد مال کفار اور جہاد مال المنافقین اور ہر ایک کے پر اپنے اپنے اقسام میں تیرہ اقسام جہاد کے ہیں اور وہ ہم نے ذکر کیے ہیں بڑے طور تفسیر میں رمضان میں ہم تفصیل سے ذکر کر پھر جہاد کی دوائی یعنی جہاد کب ہونا چاہیے اور کس موقع پہ ہونا چاہیے جہاد میں سے ایک قسم ہے القتال فی سبیل اللہ تعالی اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے قتال تلوار اٹھا کی بندوق اٹھا کی جہاد کرنا پھر جہاد کے لیے کچھ شروط بھی ہے حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ قاتلوہم لیکن اس کے لیے کچھ شروط ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الصلاة لیکن اگر ایک بندہ بارہ بجے کے ٹائم پہ جب زوال نو اور نماز پڑھتا ہے تو مفتی صاحب کہتے اس ٹائم نماز مکرو نہیں ہو سکتی کیوں میں نماز پڑھتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہو سکتی اگر کوئی گندگی کے ڈیر پہ کڑا ہو کر نماز پڑھے مورتی صاحب فتوا دیتا ہے کہ یہاں نماز نہیں ہو سکتی کیوں اللہ نے حکم نہیں کیا ہے مسلات نئی نماز کے لیے کچھ شروط ہے باوضو ہو جگہ پاک ہو کپڑے پاک ہو قبلہ رخ ہو تب نماز ہو سکتی ہے اسی طرح کے تال کے لیے بھی کچھ شروط ہے امیر کا حکم ہو وغیرہ وغیرہ پھر جیسا کہ نماز کے لیے شروع ہے تو قتال کے لیے بھی کچھ شروع ہے اور فقائی کرام نے ذکر کیے جو کہ مختلف جگہوں پہ ثابت ہے اگر صرف ہر بندی کا اختیار ہو کہ وہ اسلحہ اٹھا کے قتال کریں تو پھر اسے خیر کے بجائے شر زیادہ ہوگا اور فساد زیادہ ہوگا تو قتال فی سبیل اللہ تعالی اللہ کی دین کے لیے قتال اس کے لیے بھی کچھ شروع ہیں سب سے پہلا شرط ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر ہو جو بادشاہ ہو اجازت دے اور ان کے اجازت کے بعد ان کے حکم کے بعد قتال کرنا ہوگا قتال کی دوائی یعنی قتال کس کے ساتھ کرنا چاہیے تو وہ قرآن کریم نے چار ذکر کیے ہیں اور اس پر میرا مستقل کتاب ہے کتاب الجہاد جو کئی دفعہ چپ چکا ہے پیدائی کہ قتال شرک کو ختم کرنی کیلئے اور توحید کی اشاعت کیلئے ہوگا امیر تو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں قتال کروں لوگوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے پہلا شرط یہ پہلا سبب یہ کہ شرک کو ختم کرنے کے لیے اور توحید کو عام کرنے کے لیے قتال ہوگا جیسا کہ صورت الانفال آیت نمبر انتالیس نکالیے اور پھر اس آیت میں تدبر اور سوچ لیں تو تمہیں خود پتا لگے گا کہ پتال اعلاء کلمت الحق کی دیے ہے <clears throat> سورت الانفال آیت نمبر انتالیس <clears throat> دوائی قتال میں سے سب سے پہلا شرک کو ختم کرنا ما تکون فتنتن ویکون دین کلو للہ قاتلو ما تالا تکون فتنتن اور کافروں سے جنگ جاری رکھو یا تک کہ کا نام و نشان باقی نہ رہے فتنہ یعنی شرکو وَيَكُونَ دِينُ قُلُّهُ لِلَّهِ اور دین تمام تر اللہ ہی کا ہو جائے انتطال یعنی کریں کرے کی عید کیلئے احساب کے لیے کو ختم کرنے کے لیے قتال کے دوائی میں سے سب سے پہلا شرک کو ختم کرنے کے لیے قتال اسی طرح سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو تریان میں البقرہ آیت نمبر ایک سو تران میں وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلهم ورنسي اس وقت تک جنگ جاری رکھو حتى لا تكون فتنة کہ شرگ فتنة یعنی شرگ باقی نہ رہے ويكون الدين لله وقاتلهم ورنسي اور دین فقط اللہ ہی کا ہو جائے اسی طرح دوسرا دوائی میں سے مظلومین کو چڑوانا اس لیے امین نے پنجے میں کفار نے گرفتار کیے ان کے قبضے میں اور مظلومین کو چڑھوانے کے لیے سورة سورت ان نمبر پچہتر نکالیے سورت النساء آج نمبر پچہتر وَمَا لَكُمْ لَا دل فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا اور اے مسلمانوں آخر تمہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور اور بے بس لوگوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں یہ سب کے سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو اس بس اسے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حمایتی پیدا کر اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر فرما تو دوسرا ہے دوائی کتال میں سے مظلومین کو چھوانا تیسرا ہے دوائی کے میں سے کہ وہ کفار جو وعدہ توڑ لے آپ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہو اور پھر وعدہ توڑتے وعدہ انہوں نے توڑا تو ان کے ساتھ پھر قتال ہونا چاہیے وہ کفار جنہوں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے وعدے کو نہیں نبھایا بلکہ وعدے کو توڑ ڈالا تو ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے سورہ توبہ آیت نمبر بارہ اور تیرہ سورہ توبہ آیت نمبر بارہ اور تیرہ نکالیے وَإِنَّكَ سُعَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَدِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور اگر وہ لوگ اپنے آہد کے بعد اپنے آہد کو اپنے قسموں کو توڑ دیں اور تمہاری دین پر تان و تشنی کریں تو تم اس توقع پر ان کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو کہ شاید وہ باز آ جائیں کیونکہ ان کی قسمیں باقی نہیں رہی تم ایسے لوگوں سے نہیں کرتے جنہوں نے اپنے قصبوں کو اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے پہلی مرتبہ تم سے آج کی ابتدا کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو سو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرتے کہ تم مومن ہو اسی طرح انہوں نے وعدہ توڑ دیا تو ان کے ساتھ لڑو چھوٹ آئی کہ جنگ کے لیے اقدام اٹھائے چھوٹا دوائی میں سے یہ ہے کہ وہ جنگ کے لیے اقدام اٹھائے اور مسلمانوں کے لڑنے والے کفار سے لڑنے کا حکم جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑو سورہ توبہ آج نمبر چتیس قاتل المشرقین کافا کما گینا کم کافا گا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کیونکہ سورہ توبہ میں کفار کے چار اقسام ذکر کیے ہیں ہر کسی سے لڑنا نہیں ہے کہ بھائی بنا میں کافر ہو تو تم ان سے لڑتے رہو کچھ کافر ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد اور وعدہ کیا ہے وعدے کا ٹائم مقرر نہیں ان کو مولا دو چار مہینے جن کے ساتھ وادی کا ٹائم مقرر ہے ان کے ساتھ لڑو مت بلکہ اس وقت تک صبر کرو تیسرے وہ ہیں جنہوں نے امن مانگا تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے اور تمہارے سے امن مانگتا ہے ان کو امن دو وَإِنْ مشرقی مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فاجر حَتَّى تاسما کلام اللہ اور چونتی کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ لڑو وقاتل المشرکین کافا کما یقاتلونکم کافا او مسلمان تم سب مشرقین سے لڑو جس طرح وہ تم وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور یقین جانو کہ اللہ اہل تقوی کے ساتھ ہے یہ چار دوائی قرآن کریم نے ذکر کی ہر وقت بس اصلہ اٹھانا اور لڑنا یہ نہیں قتال کے لیے دوائی ہے اسباب ہے اور وہ چار اسباب قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں تو آج میں آپ سوچیں تو کبھی کبھار ترید الالجہاد ہوگی قتال ہوگی اور پھر قتال کے دوائی بیان کیے گئے ہوں گے پہلائی کے شر کو ختم کرنے کے لیے جہاد دوسرا کے مظلومین کو چڑھوانی کے لیے جہاد تیسرائی کے جنہوں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور وعدہ کو توڑتے ہیں تو ان کے ساتھ جا اور چوتھائی کہ جنہوں نے آسرا اٹھائے اور تمہارے ساتھ لڑتے ان کے ساتھ لڑو اور پھر لڑنا بھی ایسا کہ وقت کتو کل مرس ان کے راستے بند کر دو من کل ہاں، کے انداموں کو ٹکڑی کر دو پھر ان کے ساتھ کے تالے اسی طرح قرآن کریم نے اس مضمون کو بڑے بس اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا حضرت قرآن اللہ کی رحمتیں ان پہ وہ فرماتی تھی کہ جہاد کا مضمون قرآن کریم نے بڑے بس اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں عبداللہ نے مبارک نے کتاب الجہاد لکھا ہے دوسروں نے لکھی پھر خصوصاً جب افغانستان میں روس نے مداخلت کی تو اسی دور میں بہت سارے کتابیں لکھے گئے لیکن اکثر کتابیں ایسی تھی جن میں قتال کی ترغیبات تھی اور احادیث سے ثابت کیا گیا تھا تو شیخ القرآن کی اور تھی کی ایک ایسی کتاب لکھا جائے جن سے خالص قرآن کریم سے جہاد کا مضمون ثابت کیا جائے اور جہاد کے ہر موضوع کو چڑھا جائے طالب علم کا دور تھا تو میں نے تہیہ اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں اس تمنا کو پورا کر لوں گا شیخ القرآن کا اور پھر میں نے کتاب الجہاد اسی موضوع پہ لکھا صرف قرآن کریم سے جہاد کا معنی جہاد کا مطلب اور پھر جہاد کے اقسام اور پھر اس میں سے ایک قسم قتال فی سبیل اللہ تعالی اور پھر قتال کے لیے دوائی اور پھر قتال جہاد کے لیے منازل وہ سارے کے سارے میں نے ذکر کی اور پھر مجاہد کے لیے میدان جنگ کی اصول اور پھر جہاد کے بعد فتح و نصرت کے بعد مجاہد اور امیر جماعت کی ذمہ داریا تو اس میں میں نے ایک کتاب لکھا کتاب الجہاد کئی دفعہ چپ چکا تھا پھر چونکہ وہی ضرورت نہ پڑی اور موقع بھی نہیں ملا اب نایاب ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ارادے پھر چپوائیں گے جہاد کے منازل قرآن کریم نے تین ذکر کیے ہیں پہلا منزل مجاہد کی تربیت سپاہی کی تربیت جب سپاہی تربیت یافتہ ہو لیکن ملک میں اندرونی خلفشار اور فساد ہو پھر بھی مجاہد سرادات پہ نہیں لڑ سکتا جب اندرونی فساد ہو دماغی ہو قتل و غارت ہو تو فوج سرحدات پہ لڑی یا اندرونی امن پہ لڑے تو پھر سرحدات پہ جہاد نہیں ہو سکتا تو ملک کے اندر امن ہونا چاہیے اور اگر مجاہد تربیت آفتا اور ملک میں امن و امان ہو لیکن مجاہد کے اپنے گھر میں فساد ہو بیو والدہ کے جھگڑے ہو بیوی اور باپ کے جھگڑے ہو والدہ اور والد کے جھگڑے ہو تو پھر بھی مجاہد میدان جہاد میں نہیں لڑ سکتا اس کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے تو پھر گھر کے لیے اسلام کے لیے اصول یہ بھی پرانی کریم نے ذکر کیے ہیں تو یہ ابتدائی منازل پہل آئے کہ مجاہد تربیت ہو اور مجاہد کی تربیت کے لیے اصول قرآن کریم نے تربیت کے لیے کسی سپاہی اور مجاہد کی تربیت کے لیے دس اصول ذکر کیے ہیں جس میں سے پانچ عقیدی کے متعلق اور پانچ عمل کے متعلق ہیں یعنی پانچ ایسی اصول ہے کہ مجاہد کو اس پہ عقیدہ رکھنا چاہیے اس کو عقیدے میں رکھنا چاہیے اور پانچ ایسی اصول ہے جو عمل ہی جس پہ مجاہد عمل کرتا رہے وہ پانچ اصول عقیدی کے متعلق اور پانچ عمل کے متعلق سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر نکالیے سورہ بقرہ چار حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں اس بات ہے اور تین باتوں پر مشتمل ہے دوسرا انسان میں اس بات اور نسامت ہے اور اس میں نو اعتراضات پیغمبر پاک اور ان کے جوابات ہیں تیسرے حصے میں بیانی جہاد ہے تو جب تیسرا ایسا شروع ہوتا ہے آج نمبر ایک سو سمتر اس میں ابتدائی اصول ہے مجاہد کی تربیت کے لیے آیت نمبر ایک سو ستتر سورة البقرہ لَيْسَ البران تُوَلُّوا جُوَاكُمْ قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبينا وآتا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل وسائلين وفي الرقاب وآقام الصلاة وآتى الزكاة والموهون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولائک اللذین صدقوا و اولائک هم المتقون یہ دس اصول ذکر کی پانچ عقیدہ کے متعلق اور پانچ عمل کے متعلق فرمایا فرما کوئی یہی نیکی نہیں کہ تم اپنی منہ کو مشرق کی طرف گرد کرو یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور سب کتب سماویہ پر اور تمام انبیاء پر ایمان لائیے یہ پانچ اصول عقیدی کے متعلق پہلا کہ مجاہد کا ایمان و اللہ پر دوسرا ہے کہ قیامت پر ایمان ہو کہ ایک دن آنے والا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ کتاب کرنے والا ہے تیسرا ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہو چھوٹا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہو اور پانچ علیہ السلام پر ایمان ہو یہ پانچ عقیدی کے متعلق اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتب سماویہ پر ایمان اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان اور پانچ عمل کے متعلق اور پانچ عمل کے متعلق باوجود مار کے محبت اور انتہا کی قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سائلوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مان دیتا ہو اور نماز کی پابندی کرتا ہو زکات بھی ادا کرتا ہو اور اپنے آپ کو پورا کرنے والے جباہ کر لے اور رو دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کی سختی کے وقت ثابت قدم والے ہوں یہی سب لوگ ہوئے جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں پریزگار مطلب یہ ہے کہ پانچ عمل کے متعلق پھیل آئیے کہ اللہ کے رضا کے لیے صحیح مسارے پر مال خرچ کرے یہ نہیں کہ وہ جہاد اسی لیے کرتا ہے کہ پیسے ملے جہاد اور قتال اسی لیے کہ مجھے پیسے ملے اور پھر لوگوں کو فون کرتے اتنے پیسے بھیج دو اتنے پیسے دو نہیں پیسے لگانے پڑیں گے پیسے لینے نہیں کہ آپ لوگوں سے پیسے لیتے رہو آپ پیسے لگاتے رہیں گے پہل آئیے <clears throat> اللہ کے رضا کے لیے صحیح مسارے مال خرچ کرنا دوسرا ایک نماز کی پابندی کرنا تیسرا ایک کے دینا چوتھائی ایک وعدہ پورا کرنا اور پانچوائی کے صبر سے کام لینا یہ پانچ عمل کے متعلق کہ مجاہد کے عمل میں سپاہی کے عمل میں پانچ صفات ہوں سب سے پہلے مجاہد اور سپاہی کی ٹریننگ ضروری ہے جب یہ ٹریننگ شدہ ہو تب جہاد کریں گے اور ٹریننگ عقیدی اور عمل کا سب سے پہلے ہے بندوق کا ٹریننگ تو بعد میں بندوق کی ٹریننگ دیتے ہیں اور عقیدے اور عمل کی ٹریننگ نہیں دیتے جو یالی مدد نعرہ لگاتا ہے وہ کیسے جہاد کریں گے جو مشرق ہو اس کی جہاد کیسی ہوگی وہ جہاد نہیں کر سکتے تو جہاد کے لیے پہلے سب سے پہلے مجاہد کی تربیت ضروری ہے عبداللہ نے مبارک رحمہ اللہ نے میدان جہاد سے ایک خط لکھا تھا بن عیاس کو اور لکھا تھا یا عبد اللہ لا لنتا سرد ن عبادت کبھی اے حرمین کی عبادت کرنی والے اگر تمہیں ہمارے حال کا پتا ہوتا تو تم سمجھتے کہ تم عبادت میں لاب کر رہے ہو من کان یخذب بہت دلو بھی دموئی نہ دماغ تو آپ لوگوں کے چہرے آنسوں سے تر ہو گئے اور ہماری سینے خون سے تر ہو گئے ہیں ریولا ہولا لکم ونانو بیرنا واجو سمادی کی والغبار اتیبو ریحنا بیر لکم ونحن وابیرنا واجو سمادی کی والغبار اتیبو تمہیں مشک اور عمبر کی بو مبارک ہو اور ہمیں اپنے گوہوں کی زرد غبار مبارک ہو ریحنا بیر لکم ونحن وابیرنا واجو سمادی کی والغبار اتیبو ولقد اتانا من مقال النبينا قول صحيح صادق لا يكذب ہمیں پیغمبر کا صحیح قول صحیح حدیث ملائے جس میں کوئی تکذیب نہیں کوئی کذب بیانی نہیں لا دمو بارو خیل اللہ فی انفمر و دخان نار انتنابو لا دم غبار خیل اللہ بھی انے دخان انتل ابو کہ او گرد دو غبار میدانی جہاد جہاز مجاہد کو لگائے اور جہنم کی آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کتاب اللہ انتق بیننا لیسا شہید و میت اللہ دل اللہ کی کتاب جھوٹ نہیں بولتا کہ شہید بے جان مردہ نہیں حضا کتاب اللہ لیسا شہید لہید اللہ وہ جہاد وہ لوگ کر سکتے تھے جو قرآن کریم سے ٹریننگ شدہ تھے وہ کیا جہاد کرے جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں وہ جہاد نہیں کر سکتے وہ کتاب نہیں کر سکتے چٹان اور جہاد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے تربیت یافتہ ہو اقبال نے بھی فرمائے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی بدر کی فضا پیدا کرو فرش قطار اندر قطار تمہاری امداد اور تعاون کے لیے آئیں گے تو جہاد مجاہد کے لیے دس اصول چاہیے پانچ آخری کے متعلق اور پانچ عمل کے متعلق جب مجاہد اور صفائی ٹریننگ شدہ ہو پھر دوسری منزل ملک کی اصلاح کے لیے قوانین ملک میں اندرونی اسلام نہ ہو فسادات ہو فراڈی ہو تو کباز باز ہو پھر اس ملک میں امن نہیں آ سکتا جب ظالم کو سزا نہ ملے تو وہ تو دن با دن ظلم زیادہ کرتا رہے گا ظالم کو سزا دینا چاہیے پہلا قانون اور قصاص من ظالم ظالم سے انتقام لینا چاہیے سورت آیت نمبر ایک سو اٹھتر نکالیے <clears throat> سورت آیت نمبر ایک سو اٹھتر یا ایوہ الذین آمنو کان گن کے فی القتلہ پہلا قانون ملک کے اندرونی اصلاح کیلئے لیے ملک میں اندرونی اصلاح کرنا ہو تو وہی ہے کہ ظالم سے انتقام لو یا ایو اللہ جینا من گال کمل کے ساسور ایمان والو گال القصاص بالقتل اے ایمان والو مقتولین کے بارے میں تم پر قصاص لازم کیا گیا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ظالم اس کو مجبور کرنا چاہیے کہ قصاص کے کے لیے تیار ہو جائیے آئے کہ جسے ظلم کیا اسے قصاص لینا چاہیے یا ایو الذین علیکم القصاص ساتھ اے ایمان والو لازم کیا گیا ہے تم پر قانونی قصاص کتاب کے باب مقتولین کے بارے میں کیا مطلب ہو جس نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا ہمارے اس ملک میں یہ قانون ہے نہیں جو قاتل ہے اس کو عزت دیا جاتا ہے جو بدماش ہو اس کو عزت دیا جاتا ہے جو فراڈی اور دو باز ہو اس کو عزت دیا جاتا ہے کسی بھی ظالم سے قصاص نہیں کیا جاتا ہاں اتنا آتا ہے اخبارات میں کہ پکڑا گیا قاتل پکڑا گیا ظالم پکڑا گیا فراڈی دو کا باز پکڑا گیا پھر پتہ نہیں لگتا کہ پھر کیا ہوا پھر تیسرے دن جج صاحب پیسے لے کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بھی مزہ آتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کرتے رہو آپ کی عزت بڑھ جائے گی ایک دفعہ قتل کر کے پھر جب اس کو عزت ملتی ہے تو اور بھی قتلوں بھی شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو قاتل بن جاتا ہے تو ایسے ملک میں امن کہاں آئے گا اگر ایک ضلع میں کسی قاتل کو حکومت نے چوک میں لٹکایا اور تین دن وہ لٹکتا رہے اور لوگ دیکھتے رہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو قتل کرے گا لیکن کسی سے قصاص تو نہیں دیا جاتا دوسرا قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی مال و دولت کو شرعی طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے اور جب بھی عدالتوں میں جائے تو تمہیں دو قسم کے وکیل ملیں گے جب آپ وکیلوں کے پاس جائے تو دو قسم کے وکیل ہوں گے پہلے قسم کے وکلا ہوتے ہیں جس کو کریمنل و کلا کہتے اور دوسری قسم کے جس کو دیوانی وکلا کلا کہتے ہیں مطلب یہ کریمنل وہ جو کرمنل کیسے لیتے ہیں کوئی قتل کرے کسی کو زخمی کرے کسی سے لڑ پڑے اس کا کیس اور دوسری قسم کے وہ ہے جو دیوانی وکلا کلا ہوتے ہیں جو مال و دولت کے معاملات کو مال و دولت کے کیسوں کو لیتے ہیں یعنی مال کی جھگڑا پیسوں کی جھگڑا ہو زمین کا جھگڑا ہو یہ دو قسم کے وکلا ملتے ہیں اب قرآن کریم نے دو قوانین پہ دونوں ختم کر دیے پہلا جو کرمینل کیسے ہیں اس کے لیے ایک قانون رکھا کہ ظالم سے انتقام ظالم سے بدلہ لینا اور دوسری قسم کے کیس جو زمین کے جگڑے ہیں جو و دولت کی اس کے لیے دوسرا قانون رکھا تقسیم الاموال بالقانون شرعی بھائی اور بہنوں کی کیس ہے بہنیں کہتی ہمیں حق نہیں دیتی ہمیں اب زمین میں اپنا حصہ نہیں دیتی بھائی کہتے ہیں پٹھانوں میں کوئی بہنوں کو زمین نہیں دیتا اور جب قانون شرعی ہو تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حصہ مقرر کیا ہے ان کو دے دو کوئی جھگڑا نہیں ان اگر بین کہتی ہے کہ مجھے زیادہ دو بھائی کہتے مجھے زیادہ ملے اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ دو بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر ہوگا بس اس میں اور کوئی بات ہے ہی نہیں جھگڑا کس بات کی آئے گی جگڑے تو ان دو جی- دو وجوہات کے بنا پڑے یا عزت پہ اور یا مال پہ عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھا کتبہ لکم القصاص فی القتلہ مال کی تقسیم کے لیے دوسرا قانون رکھا کہ مال دولت کو اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کی ہے اسی طریقے سے دو تقسیم کرو دوسرا قانون سورت البقرا آج نمبر ایک سو اسی نکالیے <clears throat> ایک سو اسی کوٹے والے گنےواہ گمنو تو ان طرح کا خیر ان وسیع تو لوا لا گربین معروف مستقین کچھ بات اظہار کا خیر ان وسیع تو لوا لالا گربین دل معروف مقرر کیا گیا ہے تم پر کہ جب حاضر ہو جائے ایک بندی پر تم میں سے علامات موت وقت قریب آ جائیے چھوڑا ہو اس نے مال اور کیو وسیعت اپنے ماں باپ اور اس داروں کے لیے اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ لازم ہے پروزگاروں پر کیا مطلب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو مرض وفات میں وہ حیثیت کہ میرے مال کو قانونی شریف تقسیم کرو میرے بیٹوں کو میرے بیٹیوں کو قانونی شریف مان دو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا تیسرا قانون مسئلہ سوم لے ارتباط نفس روزے کا مسئلہ روزگار کو جب آپ صبح سے فجر سے لے کر شام تک اپنا کمایا ہوا مال جو تم نے خود کمایا ہے اور تو سامنے پڑا ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو اور پھر بھی نہیں کہتے اسی وجہ سے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو دوسروں کے مال کو حرام مال کو تم کیسے کہو گے یعنی آپ کا نفس عادی ہو جائے گا کہ تمہاری دیئے جو کھانا حلال نہیں اس کو نہ کہو رمضان میں تمہارا اپنا مال ہے لیکن اس کو نہ کہو تو تمہیں عادت بن جائے گی کہ دوسروں کے مال کو نہیں کہو گے اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ نہ کہو تو تمہارا نفس تکڑا ہو جائے گا اگر کل میدان جہاد میں کچھ نہ ملی بھی تو تم نے روزہ داری کی اور روزہ رکھا ہو تمہیں عادت پڑ گئی ہے کہ میں نے کوئی کہا نہیں ہو پھر بھی میں کام کر سکتا ہوں اسی وجہ سے تیسرا قانون مسئلہ سون دے ارتباط نفس سورة البقرار نمبر تریاسی نکالیے ایک سو تریاسی یا ایو الذین آمنو کتبا علیکم الصیام کما کتبا الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم بھی, بھی روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے اس امید پر کہ تم پر ازگار ہو جاؤ کما کو تباہ تشبیح صرف روزیت میں چھوٹا قانون نیا نل ارتشا کہ ملک میں رشوت کا لین دین نہ ہو یہ نہیں کوئی افسر کسی ظالم سے رشوت لے کر مظلوم پہ اور بھی ظلم کرے تو آخر کاروں مظلوم بھی ہزار اٹھائے گا آخر کاروں مظلوم بھی مجبور ہو کر ظلم کرتا رہے گا تو رشوت کا لین دین ختم ہو جائے سورت البقر آیت نمبر ایک سو اٹھاسی وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ اموالا بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِعَائِلَ وہ نیتا کلو من اموال الناس اس وانتم تعلمون اور تم آپس میں نا جائز طور پر ایک دوسرے کا مال نہ کہو اور ان مالوں کو اس غرض سے حکام تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ ظلم سے کھا جاؤ اور تم کو معلوم بھی ہو یعنی کسی کا مال نہ کاؤ جس نے رشوت لیا اس کو سزا دینا چاہیے جب ملک میں رشوت نہ وہ کام افسر رشوت نہیں دیتا تو ہر بندے کو اس کا حق ملے گا اور اگر رشوت لیتا ہے پولیس والی رشوت لیتے ہیں تو وہ کہاں کام کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ ظالموں کی حمایت کرتے ہیں اللہ منشا اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو صحیح کام کریں ورنہ آپ نے رشوت لینے کے لیے انہوں نے رستے کھولے اور بس رشوت لیتے اور ان کے پیروکار آج جگہ موجود ہیں تو ملک میں امن کیسے آئے گا مجاہد کی تربیت کے لیے دس اصول پھر جب مجاہد تربیت تھا ہو لیکن ملک میں اندرونی امن نہ ہو تو کبھی بھی جہاد صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں دیکھ لیں ہمارے ملک میں کب سے ہماری فوج و روان کی لڑائی ہے اور دن ب دن زیادہ ہوتا جا رہا ہے اصل وجہ یہ کہ اصل قانون نہیں ہے اس ملک میں ٹھیک ہے اس ملک ب آئین اسلامی ہے کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا گیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ قرآن و سنت کی ہوگی یہ ہمارے آئین میں ہے اور ہمارے آئین میں ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ العمل نہیں ہوگا لیکن اگر اب ہمارے ملک میں قانون قرآن و سنت کے خلاف چلا آ رہا ہے کون ہے کہ وہ اس کو بند کر دے اور منع کر دے کس کے پاس آپ اپنا درخواست لے جائے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے کوئی ماننے والا نہیں آئین اس ملک کا اسلامی ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے نہیں اس کی امپلیمنٹیشن اس کی لاگو کرنے کے لیے کوئی نہیں جب تک ایسے بند نہ آئے کہ اس قانون کو صحیح طریقے سے لاگو کرنے امن نہیں آ سکتا تو ملک میں اندرونی امن کے لیے چار قوانین ذکر کیے جب ملک میں اندرونی امن ہو تو پھر مجاہد اور سپاہی سرداد پہ لڑ سکتا ہے اور ملک کے اندرونی لوگوں کی طرف سے بھی حمایت ہوتی ہے اسی طرح جب مجاہد اور شدہ ہو ملک میں اندرونی امن ہو لیکن اپنے گھر میں امن نہ ہو تو پھر بھی مجاہد سرداد پہ نہیں لڑ سکتا تو اندرونی امن کے لیے تیسری منزل گھر کی اسلام اور گھر کی اسلام کے لیے قرآن کریم نے اٹھارہ قوانین ذکر کیے ہیں صرف سورہ بقرہ میں سورہ نیسا اور دوسری صورتوں میں تو چھوڑ دے صرف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ قوانین ذکر کیے تاکہ گھر کے اندر امن اور خوشیاں ہو پھر مجاز فارغ ہو کے میدان جہاد میں لڑے گا وہ اٹھارہ قوانین سب سے پہلا قانون یہ کہ گھر کا سربراہ گھر والوں پہ مال خرچ کرے گا یہ نہیں کہ گھر کا سربراہ ہوں اور اپنے بچوں پہ خرچہ نہیں کرتا نون کی کے لیے کپڑے لیتا ہے نو جھوتی لیتا ہے نہ سبق بڑھاتا ہے نہ اسکول اور کالج اور مدرسے میں لے جاتا ہے تو وہی بچی سوچتے ہیں کہ تو پیسے کماتا ہے اور جمع کرتا ہے ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں لگاتا تو پھر گرم کے اندر چوری اور چور پیدا ہوتے ہیں بیوی بھی چور بچی بھی چور وہاں ایک دوسرے سے چوری کرتے ہیں تو بے لائی کے گھر کا سر برا وہ گھر والوں پہ خرچ کرے سورہ بقرات نمبر دو سو پندرہ یسالونہ کما ذائن فی قون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامہ والمساکین وابن سبیلے وما تفعل من خير فإن الله بي عليم يسألونك ماذا ينفقون لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں قُلْ مَا من مِنْ خَيَرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينِ وَابْنِ سَبِيلِ وَمَا تَفَدُمْ مِنْ خَيَرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِيَلِيمَا مال خرچ کرو گھر میں اور مال خرچ کرتے ہو تو صحیح مصرف پہ خرچ کیا کرو والدین کی لیے رشتہ داروں کی لیے یا تام اور مساکین اور مسافروں کی لیے وما تفعلو اور جو کار خیر بھی کرو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم میں دوسرا قانون گھر کے سربراہ میں قوت مدافعات موجود ہو ایسا کی کہ گھر کا سربراہ تم خسرہ بنا دو جو خسرہ ہو وہ گھر کا سربراہ نہیں ہو سکتا جس کے گھر میں ہر ایک داخل ہو جائے وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں تم میرے گھر میں داخل ہو گئے کیوں میرے دروازے کے اندر قلم رکھا لڑائی نہیں لڑ سکتا وہ سربراہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا ہی کہ گھر کا سربراہ اس میں قوت قتال ہو مدافعت ہو سورہ بکراج نمبر دو سو سولہ القتال و اللہ لکم وآسان شانت اغرو و خیر اللہ کم و شانت ہبو شہ شراللہ خم ومان تملا کا نمون تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور جہاد تم پر شاک ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو نہ پسند ہو اور وہی تمہاری دیئے بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہاری دیئے بری ہو کیا مطلب ان تمہیں تو لڑائی جگہ پسند نہیں ہے لیکن کبھی کبھار اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے نبی علیہ السلام کتنے مہربان تھے رحمت العالمین تھے دعائیں دیتے تھے اپنے امت کو اللہ لا قومی لیکن کبھی کبھار جب موقع آتا ہے تو رسول اللہ اللہ صلی وسلم نے یہودیوں کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا یا اخوان القردتی والخنازیری وعبد الطاغوت یا اخوان القردتی والخنازیر اے بندروں کی بائیو خنزیروں کی بائیو وعبد الطاغوت اور غیر اللہ کی عبادت گزارو کتنے سخ الفاظ کہے اسی طرح نبی علیہ السلام نے بعض موقعوں پہ گشتی بھی کیے یہ نہیں کہ بس لوگ کہے کہ کسی سے نہیں لڑتا کسی سے نہیں جگڑتا اور بس تمہارے دروازے کے اندر ہمیں داخل ہو جائے ٹھیک ہے نرم جی, جی، اپنی جگہ پہ لیکن جب موقع آئے پھر کسی کا لحاظ نہیں کرنا تیسرا یہ کہ لڑائی اور جھگڑے اچھے نہیں لگتے لیکن کبھی کبھار ضرورت پڑ جاتی ہے تو لڑنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھتے رہے کبھی حرمت کا خیال رکھا کرے مہینوں کی حرمت ہے اس میں نہ لڑو مسجد ہے اس میں نہ لڑو لیکن جب تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر تم یہ نہ کہو کہ حرمت کے مہینے اس میں میں نہیں لڑتا وہ تمہیں مارتا رہی اور تم کہتے ہو کہ نہیں حرمت کے مہینے میں لڑائی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک طرف تو استحباب ہے دوسری طرف حرمت ہے کچھ لوگ استحباب اور نوازل عمل کرتے ہیں اور فرض کو چھوڑتے ہیں یہ خیال بھی رکھو کہ نفل کا خیال تو رکھتا ہوں لیکن فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ تم فرض کو چھوڑ دو حرمت کے مہینوں میں جنگ کی ممانعت لیکن اگر کفار جنگ کی پیل کریں تو اس سے کا حکم کہ ان کے ساتھ لڑو سورة البقر آیت نمبر دو سو سترہ یس کا انسان لران تعلیم انفیو ہو تم سے ان میں کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے انفی بھی کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان مہینوں میں قتال بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کی مقابلے میں وَسَتُنَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ عَلِي مِنُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ یہ پانچ چیزیں جو اسی بھی بڑا گناہ ہے بڑا جرم ہے اگر کتاب کے ساتھ یہ دفع ہو جاتے ہیں تو پھر کتاب کرتے رہو پھر یہ نہ دیکھو کہ کہوں میں اور اس میں کتاب ممنوع ہے اسی طرح چوتاؤ گم نیا نیل خمرے گھر میں جو شراب پینے والا ہو جو جواری کرنے والا ہو جوا کرنے والا ہو اس کو گھر میں نہ چھوڑو اسے فساد پیدا ہوتا ہے وہ تو اپنی جوا بازی کے لیے اپنے ماں سے بھی چوری کرتا ہے شرابی شراب پینے کے لیے اپنے گھر میں بہنوں سے بھی چوری کرتا ہے تو نیا نیل خمرے والمیسر ہاں، اور سورہ بقرہ دو سو انیس یسالونکا عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفیهما اگر ہاں، اچھا، اس آیت میں اگر آپ سوچتے ہیں اور کوئی تمہیں کہے کہ اس آیت کی مجھے تفسیر سناؤ تو آپ کہیں کہ اس آیت میں مضمونی جہاد ہے اور جہاد کے لیے قرآن نے مجاہد کی تربیت کے لیے اصول ذکر کیے ہیں ملک کی اصلاح کے لیے گھر کی اصلاح کے لیے تو اس آیت میں گھر کی اصلاح کے لیے ایک قانون رکھا کہ شراب اور جوا والے گھر میں نہ چھوڑیں نیا مل خمرے والمیسر یہ تدبر کا طریقہ گان الخمر یس ادونا کا انل خامرے وفیما للناس کبیرنا ما اکبر من نفیما اور اس کا جرم اس کے فائدے سے زیادہ ہے پانچواں قانون اصلاح لیتاما یتیموں کی اصلاح کرنا چاہیے اگر تم یقین کی اسلام نہیں کرتے کلو بڑا ہو کر ڈاکو بن جائے گا کلو اپنے مال کو بے جا ختم کر کے پھر تمہارے مال پہ قبضہ ڈالے گا تو اسلام لیا تامہ آٹھ نمبر اور سورہ بک میں ایک سو بائیس دو سو بائیس یسالونہ سلونا گان لیا تھا قل اسماء اللهم خيرون وإن تخالدون فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم پھر چھٹا قانون نین نکاح المشرکات مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا کیونکہ جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو اتفاق کبھی نہیں آ سکتا شوہر کا عقیدہ تو توحید کا اور بیوی کا عقیدہ ہو شرکیہ جب عقیدہ ایک نو تو اتفاق تو عقیدی کی ہے عقیدہ ایک نو تو اتفاق نہیں آ سکتا اتفاق صرف سروں کا نہیں کہ ایک جگہ میں جمع ہو جائے تو یہ اتفاق ہے تو بازاروں میں صبح آپ دیکھیں دوپہر تک بہت بڑا اتفاق ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن شام کو پھر کوئی بھی بازار میں نہیں رہتا ہر ایک اپنے میں گھر جاتا ہے اتفاق سروں کا نہیں اتفاق بندوں کا نہیں اتفاق عقیدے کا ہے عقیدہ ایک ہو تو اگر ایک بندہ مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو پھر بھی ان کا اتفاق اور اتحاد ہے تو جب مرد کا عقیدہ تو عید کا ہو بیوی کا عقیدہ شرکیہ ہو یا بیوی معیدہ ہو اور مرد مشرق ہو پھر اتفاق نہیں ہو سکتا سورت آیت نمبر دو سو اکیس وَلَا تَنْكِرُ الْمُشْرِقَاتِ عَتَائِهُ مِنَّا ولا امة مؤمنات خير من مشركات ولا عجبتكم ولا تنجو المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ وہی لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور مسلمان مشرقہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائے نکام کرو اور یاد رکھو ایک مسلمان لونڈی مشرقہ آزاد عورت سے کئی بہتر ہے معاہدہ آزاد ہو اور مشرقہ عورت سے کئی بہتر ہے مسرکا اور تم کو بنی ہی کیوں میں معلوم ہوتی ہو اور مشرک جب تک ایمان نہ لے آئے ان کے نکاح میں مسلمان میں دو کیا مطلب جب عقیدہ ایک میں ہو تو کبھی بھی اتفاق اور اتحاد نہیں آ سکتا ساتواں قانون نین الافعال علم جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو منع رکھو آٹھ نمبر دو سو بائیس ویسا لونا کا علم ہوئی دے بات انداز کا غلمہ ہوئی دے وہاں تک رونا تھا توڑنا فائدہ تو لَا گلا بَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح قوانین ذکر کی اٹھارہ ملک کے گھر کی اصلاح کے لیے کہ گھر میں اندرونی اصلاح ہو بالکل کام نے کہ گھر کی اصلاح کے لیے اٹھارہ قوانین ذکر کیے تاکہ گھر کے اندر اصلاح و امن ہو جب مجاہد تربیت یافتہ آئے ملک کے اندرونی امن ہے گھر میں اصلاح اور امن ہے تو اب مجاہد سرحدات پہ لڑ سکتا ہے ان کے ساتھ نہ نے گھر کی فکر ہے نہ ان کے ساتھ ملک کے اندرونی فکر ہے ملک میں اندرونی امن و امان ہے اب اس عربات پہ لڑے گا یہ نہیں کہ تم ان کو طریقے سے کہتے دے رہا غزہ جاؤ اور فلان جاؤ اور فلاں جگہ جاؤ اندرونی امن نہیں ہے باہر لے جاتے ہو پہلے تو اندرونی امن ہونا چاہیے اندرونی امن ہو گھر میں امن ہو ملک میں امن ہو مجاہد تربیتی آفتہ ہو اس کے بعد وہ جائے تو پھر وہ جہاد کامیابی سے امکنار ہوگی اور اگر ایسا نو تو پھر سرحدات پہ مجاہد نہیں لڑ سکتا جب اندرونی امن آئے تو اب مجاہد میدان جہاد میں کود پڑے تو میدان جہاد کے لیے پھر قوانین سورہ انفال میں میدان جہاد کے لیے قوانین ذکر کیے سورہ انفال نکالی ہے اور اس میں میدان جہاد کے قوانین سے پہلے مال کا تذکرہ کیا یس الگ الانفال یعنی مقصود مال نہیں یہ تو ایک زیادہ چیز ہے یہ تو ایک جہاد کے علاوہ ایک چیز ہے اسی وجہ سے انفال کا نفل مجاہد کو جو مال ملتا ہے وہ تین کے سمے ایک ہے نفل دوسرا ہے مال فے اور تیسرا ہے مال غنیمت دو یہاں ذکر کی سورہ انفال میں اور ایک سورہ حشر میں مال فے اپنے اپنے قوانین مجاہد کو کمانڈر ان چیف نے امیر نے کچھ آتیہ دیا کچھ انعام دیا ستارہ دیا ستارہ بسالت ستارہ جرعت نشان حیور یہ نفل یعنی یہ زیادہ چیز ہے جہاد سے پھر تین اوامر ذکر کیے پھر ہے فتق اللہ دوسرا مرو ہاسی ذات بینکم اور تیسرا تیسرا واقعی و رسولہ سورہ انفال کی اتنے یا سب الانفال بال ور رسول پھر تین اوامر اور پیلا مرفت اب اللہ پا درو اللہ سے دوسرا مرو اصلی ذات تبینی کون اور سنا کرو اپنی درمیان اور تیسرا مرو اہدی اللہ و رسولہ اور اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرو جہاد سے پہلی تین اوامر پہلا تک اللہ اللہ سے ڈرو اگر مجاہد کی دل میں اللہ کی ڈر نہ ہو تقوی نہ ہو وہ نہیں کر سکتا اس کا مقصود مال دو نہ دو تقوی نہ ہو بروزگاری نہ ہو وہ جہاد کا کوئی فائدہ نہیں دوسرا ہی واسنی ذات بینکم اصلاح کرو گم اسلام اپنے درمیان اگر مجاہدین آپس میں تقسیم ہو آپس میں فرقے فرقے ہو مجاہدین اپنے آپس میں گروہ گروہ بن گئی ہو یہ فلاگ گروہ ہے یہ گروہ ہے یہ فلا یہ فلا پھر جہاد نہیں ہے جہاد کے لیے اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے کہ ایک امیر کے نیچے ماتحت وہ کام کرے اور مجاہدین کا اتفاق آپس میں واسلو ذات بینکم و تیسرا اور اللہ و رسولہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن اگر مومن ہو تو ان تین عوامر کو عملی کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اس کو ماننا چاہیے پھر مومن کون ہے ان کے پانچ صفات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم دوسرا ہے اذا تلیت علیم آیاتون زادتون ایمانا تیسرا ہے اذا ربهم یتوکلون چھوٹا اللذین یقیمون صلات اور پانچوں ومیما رزقناهم ینفقون اولائکا هم المؤمنون حقا اولائکا هم المؤمنون حقا یہ لوگ یہی ہیں مومنین سچے لهم درجاتم ہند ربیم ومغفرتم ورزقن کریم اور پھر بیدان جہاد کیلئے قوانین جب ان تین عوامل کو تم نے مان لیا مومن کے پانچ صفات تمہارے اندر آئی اب میدانی جال میں کود پڑو اب میدانی جال میں آؤ اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ فکرے بس آئی نہ ذکرے بادائے نفکرے بز میں آر آئی نکر جا مبادہ فنون جنگ کا آئین بالکل سیدھا سادہ ہے نفکرے بز میں آر آئی نکر جا مبادہ فنون جنگ کا آئین بالکل سیدھا ساتھ ہے اتارے نو کی خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے آزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے فنون جنگ کے آئین وہ قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں وہ قوانین قرآن نے ذکر کیے ہیں کیا ہمارے ملک میں مجاہد کو یہ پتا ہے کہ میرے لیے اصول قرآن کریم نے کون سے ذکر کیے مجاہد کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے جب یہ وہ کیسے جہاد کرے گا وہ جہاد نہیں لڑ سکتے جہاد نہیں کر سکتے جو قرآن سے نواقف ہو اصل مجاہد وہ ہوں گے جو قرآن سے واقف ہو اور جو قرآن کو سمجھے ٹریننگ تو آپ دیتے ہیں مجاہدین کو ٹریننگ تو آپ دیتے ہیں سپاہیوں کو لیکن کاکوٹ اور کارکن اور کو آگ میں قرآن کی جلوس بھی ہونی چاہیے ان کم سے کم سورہ انفال سورہ توبہ سورہ محمد اور سورہ فتح کی تو ہونی چاہیے اس ٹریننگ میں اس کو اس کو شامل کرنا چاہیے تب آپ دیکھیں کہ مجاہد کیسے لڑے گا اور جب یہ قوانین نہ ہو وہ کہاں جہاد کر سکتا ہے آپ وہ ٹریننگ ان کو دیتے ہیں جو لام مذہب اور بے دین لوگ اپنے سپاہیوں کو دیتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی ٹریننگ دیا تم بھی وہی ٹریننگ دیتے ہو فرق کیا ہوا وہ ٹریننگ بھی دیتے رہو اسلائی کا ٹریننگ بھی دیتے رہو ایٹم بم کا ٹریننگ بھی دیتے رہو توپ اور ٹینک کا ٹریننگ بھی دیتے رہو لیکن ساتھ ساتھ قرآن کریم کی قوانین کا ٹریننگ بھی دیتے رہو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے مجاہد اور ان کے مجاہد میں کتنا فرق ہوگا جب قرآن کا ٹریننگ نہ ہو وہ صحیح جہاد نہیں کر سکتے اور جب میدانی جہاد میں آیا تو پہلا قانون سورہ انفال آج نمبر پندرہ آج نمبر پندرہ سورہ انفال اب میدانی جنگ کے قوانین جب مجاہد میدان میں کود پڑا یا ایوہ الذین آمنو اذا لکیتم الذین کفروا زحفن فلا تولوهم الادبار اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب مقابلو بہت جاؤ تم ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے جنگ میں تو مت پیر ان کی طرف پیٹ وَمَنْ يُعَلِّمْ يَوْمَ اِذُنْ دُبْرَوِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ او متعیزن لافیاتن فقط با بغضب من اللہ جس نے پیٹ پیرا ہاں اپنے جنگی طریقے سے مار کر دو اپنی جگہ لیکن اگر باغنی کے لیے پیٹ پیرا فقط با بغضب من اللہ توتا گی سے گر گیا یہ غصہ میں اللہ کی جانب سے وماوارو جہنم و بیس المصیر پہلا قانون یہ کہ میدان جہاد میں جب مجاہد آیا تو بیٹ پہ گولی نہیں لے گا سینے پہ گولی لینا پڑے گا سیدھا دشمن کی طرف جانا پڑے گا ہاں طریقے استعمال کر دے مورچہ تبدیل کر دے تو اپنی جگہ پہ لیکن باغ کیوں گولی نہیں لینا کہ تم باغ چو اور پیٹ پہ تمہیں مار لے بھاگنا نہیں سیدھا جانا پڑے گا اسی وجہ سے حرام ملان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینی میں نیزہ لگا ہے تیر لگائے اور اپنے خون کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے وہ آواز لگاتا ہے فستو رب دل فستو رب فسطو خدا کی قسم مجھے کامیابی ملی خدا کی قسم مجھے کامیابی ملی حالانکہ اس وقت شہادت قریب ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے فستو رب دل خدا کی قسم مجھے کامیابی ملی اسی طرح صحابی کو پکڑائے اور تھوڑی دیر بعد اس کو قتل کر رہے ہیں لیکن وہ ڈر کے بجائے کہہ کہ اجمع قبائل اجمع کل اجمعی آج ملک عرب کے قبیلے میرے جمع ہے اور انہوں نے اتفاق کیا ہے میرے قتل کا فلستو بادی هین اقتل مسلم علائی شکن کانا للہ مصرعی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جبکہ میں مسلمان مر جاتا ہوں فلستو بادی هین اقتل مسلم علائی شکن کانا للہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ و ایشا یبارک علا اوسالی شلو ممزعی اور اللہ کی دین کے لیے مجھے قتل کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالی چاہے تو میرے انداموں میں برکت ڈالے گا پرواہ نہیں کرتے پیچھے نہیں ہٹتے پہلا قانون یہ کہ میدان جنگ میں مجاہد سینے پہ گولی دے گا سینہ بسینہ لڑے گا دوسرا قانون اور دوسرا قانون ذکر کیا آدم آدم عربی سے یا ایواللزین آمنو اتیو اللہ و رسولہ و لا تولیانو انتم تسمعون دوسرا قانون کہ مجاہدین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے یعنی میدان جہاد میں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت لازمی ہوگی تیسرا قانون آت نمبر چوبیس میں یا ایوہ اللہزین آمنو سجیبو للہ و للرسول ازاد آلکم لما یحییکم یعنی اللہ اور پیغمبر کی اطاعت میں تمہاری خوشی کی آیات ہے تمہاری زندگی خوشیوں کی ہوگی اور چھوٹا قانون مجاہدین خیانت نہ کرے سپاہی خیانت نہ کرے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولا وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اور پانچوہ قانون آج نمبر انتیس میں غلب اور کامیابی کا دار مدار تقویٰ پہ ہے اس میں نہیں کہ اسلحہ زیادہ ہو غزوہ بدر میں ان کے پاس اسلحہ تو کچھ بھی نہ تھا ایک دن تلوار دیا اسی طرح ایک گوڑا تھا کیا اسلحہ تھا ان کے پاس غلبے اور کامیابی کا دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پہ ہے علامہ اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے دنیا گئے پھر مر گئی روح بدن پیش دنیا گئے پھر مر گئی روح بدن پیش ہو تہذیبن پر اپنے درندوں کو ابارا اللہ کو مومن پروسا اڈلی ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا علامہ اقبال نے اشارہ کیا دنیا کو ہے پھر مار گئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا دنیا کو پھر ایک مارکا کا سامنا ہونا ہوگا ایک طرف روحانی قوتیں ہوں گی اور دوسری طرف جسمانی قوتیں اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف جو آج مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن پروان نہ کرو دنیا کو ہے مار گئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا اللہ کو دی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ کا بھروسہ ہے پامرزی مومن کہ اس میں تقوی ہو اللہ کا تعاون اور امداد ان کے ساتھ ہوگا اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے غیرت بھی تو ایک ہے جہاں تبدوں میں تحاتی ہو درویش کو تاجی سردارا غیرت بھی تو ایک ہے جہاں تبدوں میں تیناتی درویش کو تاجی سردارا اس میں غیرت ہو تو یہ فقیروں کو غریبوں کو بادشاہوں کے تاج پہنا پائے تو چیز چاہیے تگدوں میں پہناجیے درویش گوتا جی سردارا اسی طرح پانچواں قانون یہ غلط کا دار مدار تک واٹے یا آمنو آیت نمبر انتیس انتا کا اللہ یجل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک خاص امتیاز عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ تم سے ظاہر کر دے گا اور تم کو بخشش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے چھٹا قانون آت نمبر پینتالیس میں میدان جہاد میں مجاہدین ڈٹ کر کڑے ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی کثرت سے زیادہ سے زیادہ یاد کریں یا ایو الذین آمنو اذا لخیتم فئتا غزبتو واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اللہ کو اللہ سے زیادہ یاد کرتے رہو یہ نہیں کہ میدان جہاز میں تم گالی گلوں سے کام لو اور لوگوں کو گالیاں دیتے رہو نہیں اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو ساتواں قانون آٹھ نمبر ستر جب جب ختم ہونی ہو جائے تو امیر المجاہدین قیدیوں کے سامنے کیا کرے گا یہ نہیں کہ امیر المجاہدین بد اخلاقی کرے جو قیدی آئے ہیں ان پہ ظلم کرے یہ اسلام کا انصاف ہے اسلام اور غیر مسلم کا اپنے قیدیوں کے ساتھ رویہ یہ دیکھ لیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ اسلام میں انصاف ہے یا بے دینی میں اور غیر اسلام میں انصاف ہے غیر مسلموں کا یہ رویہ ہے کہ جب ان کے پاس اپنے دشمنوں دشمن ملک کے قیدی آئے تو ان کو قتل کر دیتے ہیں ان کو پانسی پہ چڑھاتے ہیں ان کو کے پنجروں میں بند کرتے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کا طریقہ کار ہی ہے کہ جب آپ کے پاس کھیتی آئے تو امیر المجاہدین کا یہ لے جاؤ گا کہ وہ نرم لہجے سے ان سے بات کرے ان کو تسلی دے کے کہہ دے کہ تم ہماری مخالف تھی ہمارے ساتھ لڑ رہی تھی اسی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے اگر آپ لوگ ایمان لائی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا امیر المجاہدین نرم نئے جائز مال کر کے حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دے چھوٹیوں کو تو اسلام میں انصاف ہے یا غیر اسلام میں انصاف ہے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں لونڈیا بناتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر غلام اور لونڈیا بنائے تو یہ اسی لیے کہ ان کو اسلام نصیب ہو جائے ان کو اچھے شوہر مل جائے لونڈیوں کو ان کی آئندہ کے لیے تربیت کیا جائے ان کی آخرت کو سنوارا جائے اگر مونڈی اور غلام بناتے ہیں تو اس لیے کہ ان کی آخرت سنوارے ان کی آخرت بہتر ہو جائے ان کو اچھے شوہر ملے انصاف والے شوہر ملے غلام آئے قیدی آئے تو امیر المجاہدین کو یہ چاہیے کہ وہ نرم لے جسے ان سے بات کریں اور اسلام کی دعوت دے <clears throat> آج نمبر ستر نکالیے یا ایوہ النبی قل من فی ایدیکم من الاسرا ہی اللہ فی قلوبکم کم خیرا یوٹی خیرا مما افضا منکم کم لکم واللہ وفرور رحیم اے نبی اے نبی جو بدر کے چیلیا کے قبضے میں ان سے فرما دیجئے اگر اللہ تمہارے قلوب میں بلائی دیکھے تو جو کو تم سے فیدیا میں لیا گیا ہے اسے بہتر تم کو دے دے گا اور تم کو بخشش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا نہا میرا بانے دیکھے بدر میں کہہ دیا ہے ہاں جی۔ اگر سے جی عمر نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اپنوں اپنوں کو لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو جو تقریر کی یہ اسلام میں پہلے قیدی تھے دشمن کے وہی اسلام کی پہلی لڑائی تھی اور پہلی لڑائی میں اسلام کا طاقت ظاہر ہوا غلبہ ظاہر ہوا اور مسلمانوں کے پیچھے وہ آئی تھے مکہ سے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے انہوں نے بڑے منصوبے بنائے تھے لیکن پھر بھی اسی جنگ میں جب قیدی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نہ کہا کہ ان کو آپ نے پکڑا ایک ایک کو زبا کرو قتل کر دو ان کے ساتھ نرم لے جی سے ہاں، بات کر لو ان کو ترغیب دو اسلام کا تو اللہ نے فرمایا یا یو ان کل من بھی ہے جی من اللہ سرا اے نبی جو بدل کی کہہ دیا کہ قبضے میں ان سے فرما دیجئے ام اللہ فی قلوبکم خیران میں یو تکم گم مما را نما اگر اللہ تمہارے قلوب میں بلائی دیکھے تو جو کچھ تم سے انڈیا میں لیا گیا ہے اسے بہتر تم کو دے دے گا لَكُمْ وَاللَّهُ گ الرَّحِيمُ اور تم کو بخشش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا میرا بانے اسلام انصاف کا دین ہے اسلام امن کا دین ہے دشمنوں کو بھی امن دیتا ہے اسلام میں امن و امان ہے مضمون جہاد قرآن کریم نے بڑے بس اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور اگر اسی مضمون کو ہم طول دے تو بہت لمبا ہو جائے گا مضمون اور وقت کی کمی کی وجہ سے اختصار کرتے ہیں تو کبھی کبھار آپ ایک آدھ میں سوچ لیں تو اس میں کبھی کبھار مقاصد اربع عالیہ بیان کی گئے ہوں گی اس بات التوحید یا اس بات الرسالت رسالت یا صداقت الکتاب یا ایمان بالآخرت یا اصول ممدہ بیان ہوگا اصول ممدہ میں سے پہلا سبیل اللہ تعالی اور جہاد کے مختلف اقسام میں جہاد مال نفس جہاد مال کفار جہاد مال منافقین جہاد مال شیطان جہاد مال علماء سو اور اس کی تفصیل ہم بڑے دورہ تفصیل میں سورہ توبہ میں اور سورہ انفال میں کرتے ہیں اسی طرح جہاد کے لیے دوائی اور اسباب ہے کیونکہ جہاد میں سے گئے کتاب بھی سبیل اللہ تعالی تو کتاب کب لازم ہوگا اس کے لیے چار دوائی اور اسباب ہم نے ذکر کیے پھر قتال کے لیے مناظر ہے پہلی منزل مجاہد کی تربیت اور اس کی دیئے دس اصول پانچ عقیدی کے متعلق اور پانچ عمل کے متعلق پھر جب مجاہد تربیتی آفتا ہو تو میں اگر ملک میں امن نہ ہو تو وہ سرداپ پہ نہیں لڑ سکتا تو ملک کے اندرونی امن کے لیے چار اصول ہم نے ذکر کیے ایک آدھ میں آپ سوچے تو دیکھ رہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سا مضمون ذکر کیا ہے اگر جہاد کا مضمون ہو تو جہاد کے دوائی بیان کی ہے یا مجاہد کی تربیت کی اصول ہے حضرت شیخ القرآن اللہ کی رحمتیں ان پہ ان کے دو تھے ایک تھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جس پر توحید کا غلبہ تھا دوسرا تھا مولانا عبید اللہ سندھی جس کا مزاج انقلابی تھا وہ فرنگیوں کے خلاف لڑ رہا تھا حضرت شیخ القرآن نے وہ دونوں مزاج لی اور تیسرا اپنا مزاج تھا قرآن فاگی کا حضرت شیخ القرآن کی جو اصول ہے میں نے مولانا حسن علی کا برغت بھی پڑھا ہے میں نے مولانا بے اللہ سندھی کا الہام الرحمان بھی پڑھا ہے اور اور کتابیں بھی پڑھی ہیں لیکن شیخ القرآن کی جو اصول ہے وہ ان دونوں سے مختلف ہے ان دونوں کا مزاج بھی ہے لیکن وہ شیخ القرآن کا کمال تھا کہ اپنے اساتذہ کی طرف نسبت کر دی ورنہ آپ بلغت الحران اٹھائیے اور آپ سے اٹھائیے تو تمہیں صاف فرق نظر آئے گا شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ انہوں نے بڑے کمال سے کام لیا وہ فرماتی تھی کہ ایک دفعہ مجھے ایک اچھے وکیل کی ضرورت پڑی ہے کیس تھا اور اس زمانے میں ہندوستان میں بلان شہر میں مدرس تھا مجھے کسی نے کہا کہ بمبئی میں بہت بڑا وکیل ہے اور اس کے پاس آپ جائیں لیکن اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو میں دوسرے وکیل کی ضرورت پڑے گی میں گیا وہ لمبا چوڑا وہاں کیا ہے لیکن جب اس وکیل کے پاس میں گیا اس کے باپ کے پاس اس کے باپ نے وکیل کو بلایا وکیل تھوڑی دیر بعد آیا اور مجھے کہا کہ خفا نہ ہو جائیے مجھے کتاب ملی تھی میں وہ پڑھ رہا تھا وہ مضمون پورا کر رہا تھا میں نے کہا کتاب کس مضمون دیتا تھا اس نے کہا وہ جہاد پہ ایک انگریز نے لکھا ہے میں نے اسے پوچھا کہ جہاد کے کون سے موضوع پہ لکھا ہے مجاہد کی تربیت پہ یا ملک کے امن پہ یا گھر کے اندرونی امن پہ یا میدانی جہاد پہ یا فتح اور شکست کی اصولوں پہ وکیل حیران ہوا مجھے کہنے لگا ایسا کوئی کتاب ہے جو ان سارے موضوعات کا ذکر ہو اس میں میں نے کہا ہاں ہے فوراً کاپی اٹھایا اور قلم کہ مجھے اس کتاب کا نام لکھوا دو میں نے کہا قرآن کریم جب میں نے قرآن کریم کہا تو اسے وہ قلم منہ میں رکھا مجھے کہا کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے میں نے کہا قرآن میں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے جب میں نے تفصیل شروع کی بات لمبی ہو گئی تو پھر وہ وکیل نے مجھے کہا کہ آپ کیسے آئے تھے میں نے کہا اسی طرح آیا تھا میرا ایک کیس اس نے کہا میں وہ کیس بھی لڑوں گا ایک پیسہ فیس بھی نہیں لوں گا حالانکہ اس کا بہت زیادہ فیس تھا میں نے کہا نہیں فیس تو میں گا اس نے کہا نہیں آپ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اگر ساری عمر میں تمہاری کیسے لڑتا رہوں میں وہ فیس پورا نہیں کر سکتا ان کے پاس قدر تھا اس کا مولیوں کے پاس قدر نہیں ہے ان کو یہ پتا بھی نہیں کہ اصول اتنی محنت انڈیا رکھ ریزی سے حضرت شیخ القرآن نے کام کیا ہے اور ایک خلا سے نکالے ہیں کبھی کبھار شیخ القرآن فرماتی تھی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی نکال کے کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی نکال کے تو خواہی ان کو جو صاحب کمال کی ہر شیخ القرآن قرآن نے بڑی عرق انگریزی سے کام کیا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شیخ القرآن سے ان کے طرف پہ صحیح طرف پہ اگر کسی نے قرآن سیکھا ہو تو الحمدللہ شکریہ تن کہتا ہوں میں ہوں ایک دن مولانا میر سمیل الج صاحب ایک میں کہ ہم نے تیس سال عالر سے قرآن پڑھا تھا ٹھیک ہے عالر کے شاگرد بہت سارے ہیں شیخ کے طرز میں قرآن پڑھاتے ہیں لیکن شیخ القرآن کا جو اصل طریقہ تھا وہ میں نہیں سیکھا ہے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اسی جگہ پہ حضرت شیخ القرآن نے گلا تازہ کیا تھا الحمدللہ للہ شکریہ تم کہتا ہوں شیخ القرآن کی کتابوں کو ان کے طرز کو الحمدللہ میں نے یاد کیا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ بھی جاری رکھا یہ نہیں کہ میں نے مطالعہ چھوڑ دیا میں اب بھی مطالعہ کرتا ہوں لیکن اگر شیخ القرآن کا ایک اپنا طرز تھا مفسرین کا طرز اور شیخ القرآن کا طرز اور طریقہ اسی وجہ سے پنپیر میں دس دن گزار کے قرآن سیکھتے ہیں اور تین سال پڑھے تو پھر وہ قرآن کا درس دیتا ہے یہ رشو اور قرآن کا کمال تھا کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے اور پھر سمجھا بھی سکتے تھے لوگوں کو جہاد کا مضمون قرآن کریم نے بڑے بست اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے دوسرا ہے مکہ ممداد میں سے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو انفاق فی سبیل اللہ تعالی یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ ترغیب دیئے کہ اللہ کی دین کی اشاعت کیلئے مال خرج کیا کرو سورة البقر آیت نمبر ایک سو پچان میں نکالیئے اب اس آیت میں سوچیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا سورة البقر آیت نمبر ایک سو پچان میں وَانْ بِقُوْفِ سَبِيلِ اللَّهُ وَلَا تُلْقُوْ بِيَدِكُمِ اللَّهُ تَحْلُكَهُ ان اللہ يحب الموسنین اور تم اللہ کی راہ میں خرج بھی کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو کہ مان نہیں لگاتی تو کفار غالب ہو جائیں گی اور خلوص کام کیا کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ملسین کو پسند پرواتا ہے کیا مطلب مان لگاؤ اللہ کی دین پر تو اس آج میں اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ کو خود و خود پتا لگے گا کہ اس آج میں مضمون انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کا وہ چار مضامین جو ممدات ہے اس میں سے دوسرا مضمون آل انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ اور اس آیت میں ترغیب انفاق کی سبیل اللہ تعالی کی طرف انفاق کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں جو لوگ مال لگاتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں دو قسم کے ہیں ایک ہو کہ صرف اللہ کے رضا کی لیے مال خرچ کرے اور دوسرے قسم کی وہ لوگ ریاکاری کیلئے مال خرچ کرے مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے رضا کیلئے نہیں بلکہ ریاکاری کیلئے نام کیلئے ان دونوں قسم کے منفقین کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور ان کی مثالیں بھی پیش کی مثلا سورت البقر آیت نمبر ایک سو اکاس آٹھ نکالیے الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يبيون ما انفقوا من ولا اذن لو ما جروا من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نتو تو احسان جتاتے ہیں اور ن تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایسی ایسی ہی لوگوں کا سواب ان کے رب یہاں محفوظ ہے اور ایک بار اوپر کچھ خوف ہوگا اور غمگین ہوں گے دوسری مثال ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنے دلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسی مثال جیسے ایک بار جو کسی اونچی جگہ پر ہوا کہ وہ اس پر روز کا می پڑ جائے اس پر زور کا می پڑ جائے تو وہ پڑ لائے اگر اس پر زور کا پڑے تو ہر کسی پرواری اس کی کوئی کافی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو یہ سب کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اسی طرح ریاکاری کیلئے کے لیے مال مال خرچ کرنے والوں کی مثال سورة البقر آیت تو دو سو چھیاسٹھ يود أحدكم آدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إنسان في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون دونوں کی مثالیں پیش کیے اسی طرح کبھی کبھار ترغیب دیتے انفاق کی طرف اور اس لیے مستقل وجوہات بیان کرتے مثلا سورت الحدید نکالیے سورت الحدید اس میں ترغیب الانفاق بلجی الخمسہ پانچ وجو بیان کرتے اور اس کی زمین ترغیب دیتے انفاق کی طرف کے مال اللہ کے رستے میں خرچ کر لو سورت الحدید آج نمبر سات آمین باللہ و رسولی وان کی بھومی میں جانا گنگ واج گما جہان گم سر تم لوگ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اس مال میں سے خیرات کرو خرچ کرو جس مال میں اللہ تعالی نے دوسروں کا تم کو قائم مقام کیا ہے واج گو مہان گم سر نفینے بھی ہے کیا مطلب پہلی وجہ مال خرچ کرو یہ مال تمہارا نہیں مال اللہ کا تمہیں اس میں بٹا دیا ہے تمہیں اس کا اختیار دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کرو یہ تمہارا نہیں ماں نے اللہ کو تمہیں اس میں بٹا دیا تو خرچ کرو دوسرا وجہ چلے یہ مال تمہارا ہے لیکن پھر بھی تمہیں اسے جانا پڑے گا اور یہ مال دنیا میں رہے گا ویسی بھی یہ مال دنیا میں رہے گا اور تمہیں اسے جانا پڑے گا تو خرچ کر دو دوسرا وجہ آٹھ نمبر دس وہ لَكُمْ وَاللَّهَ اللہ تم بھی اللَّهِ وللہ میراث السماوات والارض اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان و زمین کی سب میراث آخر میں اللہ کے لیے ہے کیا مطلب ہے چلے یہ مال تمہارا ہے لیکن تمہیں جانا پڑے گا اور ایمان دنیا میں رہے گا تو خرچ کرو اللہ کے رستے میں ویسے بھی تم جاؤ گے اور مال دنیا میں رہے گا تو خرچ کر دو اپنی زندگی میں تیسری وجہ چرے مال تم اپنے ساتھ لے جاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو قرض دو اور قرض میں اعتبار قارض کہا اللہ کی احتیاجی نہیں لیکن جیسے تم کسی کو قرض دو گے تو تمہیں قرض واپس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا انصاف والا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو قرض دو گی تو ضرور تمہیں ملے گا وہ مال ملے گا اس کا بدلہ ملے گا تو چلے اللہ تعالیٰ کو قرض دو آج نمبر گیارہ منظر نظی اکرز اللہ قرض حسنہ فوزائے بہو لہو لو بھون چلے اللہ تعالیٰ کو قرض دو اور پھر اللہ تعالیٰ چند میں دے گا فوزائے بہو لہو چند میں دے گا بھول کر ریمو ساتھ ساتھ تمہیں عزت والا اجر بھی دے گا تو تیسری وجہ چلے مال تمہارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو قرض دو پہلی وجہ ہے مال تمہارا نہیں مال ہے اللہ کا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو دہلی کے حفیظ جیسا اس پہ پکا ہے دوسرے کے مال پہ پکا نہ رہو کہ میرا مال ہے خرچ کر دو چلے یہ مال تمہارا ہے لیکن تم جاؤ گے مال دنیا میں رہے گا اپنی زندگی میں خرچ کرو چلے نہیں رہتا ساتھ لے جاتے ہو قرض اللہ کو دو چوتھی وجہ اس مال کی حقیقت کیا ہے کہ تم اس کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہو اور ایک پیسہ بھی اللہ کی دین پہ نہیں لگاتی اس کی حقیقت کیا ہے آٹھ نمبر بیس اعلام انما الحیات الدنیا لائب و لحو و زینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد تم خود جان لو کہ دنیا کی زندگی تو بس یہی ایک جی کا بیلانا اور کہنے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کر رہا ہے ان کے پاس ہزار ہے اور میرے پاس لاکھ ہے ان کے پاس لاکھ ہے اور میرے پاس کروڑ ہے صرف فخر ہے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولعب وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد یہ چار وجوہات پانچ وجہ اگر تم مال اسی لیے کماتے ہو اسی لیے اس میں سے اللہ کا حصہ نہیں دیتے خرچ نہیں کرتے کہ کل میرے اوپر کوئی تکلیف آئے گا تو یہ مال مجھے فائدہ دے گا اور تکلیف سے بچائے گا نہیں سورت راجید آیت نمبر بائیس ما صاحب من مصیبت انفلاس دے ولا فی انفسکم الا فی کتاب رہا اللہ یسیر کوئی آفت و مصیبت خواہ دنیا میں واقع ہو یا خاص طور پر تم کو پوچھے اس سے پہلی کہ ہم اس کو پیدا کریں کتابیں محفوظ میں لکھی ہوئی ہے بے شک قبل کتاب میں لکھ دینا اللہ پر بہت آسان ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو تکلیف لکھا ہے وہ مال دولت کی وجہ سے رفع نہیں ہو سکتا تم مالی سی نے رکھ دو کہ کسی وقت میرے اوپر تکلیف آئے تو ایمان مجھے فائدہ دے گا اور میں تکلیف سے اپنے آپ کو بچاؤں گا تو یہ پانچ وجوہات ذکر کی پہلا یہ مال تمہارا نہیں اللہ کا ہے تمہیں اس میں بٹا دیا ہے اللہ فرماتے ہیں لگا دو چلے یہ مال تمہارا ہے لیکن ویسی بھی تمہیں جانا مال دنیا میں رہے گا تیسرا وجہ چلے ایمان تم اپنے ساتھ لے جاتے لیکن اللہ کو قرض دو چلے قرض نہیں دیتے تو مال کی حقیقت کیا چھوٹا وجہ لائبن والاون ان تما گروں میں و ٹکا گروں میں نہ پانچواں وجہ اگر تم مال اس لیے جمع کرتے ہو انفاق نہیں کرتے کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آئے گا تو یہ میرے کام آئے گا میری مصیبت کو رفع کر دے گا تو یہ مال تمہیں مصیبت سے بھی نہیں بچا سکتا تو کیا اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ترغیب الانفاق انفاق تو ایک آدمی جواب سوچتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس میں اصول ممدہ تو ذکر نہیں کیے گئے اگر اصول ممدہ ہو تو پھر اس میں سوچتے کہ اصول ممدہ میں سے کون سا اصل ذکر ہے جہاد کا مضمون ہے جہاد کا مضمون ہو تو اس میں مجاہد کی تربیت کی اصول ہے یا ملک کی اصلاح کی اصول ہے یا گھر کے اصلاح کی اصول ہے اگر یہ نو تو تنظیم کی طرف ترغیب ہے یہ انفاق کی طرف ترغیب ہے اگر انفاق کی طرف ترغیب ہو تو دیکھ لیں منفقین کی سبیل اللہ کا تسکرائے یا منفقین ملفکین غیر سبیل اللہ کا کا تسکرائے دیکھ لیں کہ اس میں مثال تو نہیں کسی منفق کا کچھ ایسے منفقین ہیں جو دنیاوی مقاصد کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کا رضا مقصود نہیں ہے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ ہے تو کون سے قسم کا ذکر ہے اگر ترغیب لانے انفاق ہو تو کس طریقے سے ہے تو جب آپ کسی آپ میں سوچ لیں تو تمہیں پتا لگے گا کہ ان آیات میں اس مضمون کا تذکرہ ہے آگے تیسرا مضمون ہے التنظیم تنظیم تنظیم نظم دہاگے میں موتیوں کو پیرونے کو کہتے ہیں تنظیم کو بھی تنظیم اسی وجہ سے کہتے ہیں ویسے تو موتی جگہ جگہ پڑے رہتے ہیں بکھیری ہوئے ہیں لیکن جب آپ ان کو ایک تار میں پیروئے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ سارے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں کو ایک داغے میں پیروڑو تاکہ ایک امیر کی اطاعت کرے ایک امیر کی تابداری کرے اور ان سب کی بات ایک ہو متفق ہو اور متحد ہو کو تنظیم کہا جاتا ہے دنیا میں آپ دیکھیں جن چیزوں میں تنظیم ہو وہ ہمیشہ کامیابی سے امکنار ہوتے ہیں اور جن میں تنظیم نہ ہو وہ ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو تنظیم بڑا اہم اور اہمیت ہے اس کا اسلام میں اور انشاءاللہ تفریح کے بعد ہم تنظیم کی بات کر لیں گے اور وہ آیات دکھا دیں گی جس میں تنظیم کے طور ترغیب ہے اور تنظیم کے لیے اصول تفریح